السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہانی زبانی کے پیارے پیارے ہنستے مسکراتے ساتھیوں خوش آمدید آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک سچی کہانی عنوان ہے علم کی طاقت بھلا علم کیا طاقت دے سکتا ہے آپ کو سنتے ہیں کولمبس جس نے امریکہ دریافت کیا تھا ایک جہاز ران کا بیٹا تھا ایسے لوگوں کو ستاروں کی چال بہت اچھی معلوم ہوتی ہے کیونکہ اسی علم پر جہاز رانی موقوف ہے جو سمندر میں چل رہے ہوتے ہیں رات کو اندھیرے میں انہیں ستارے دیکھ کے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ رستہ کس طرف جاتا ہے اور کیسا موسم ہونے والا ہے ایک دن کولمبس کو خیال آیا کہ سمندر کا دوسرا کنارہ بھی دیکھنا چاہیے کیا عجب ادھر بھی کوئی ملک آباد ہو چنانچہ شاہی دربار کی مدد سے دو جہاز لے کر بحری سفر پر روانہ ہوا اور ستاروں کی رہنمائی سے امریکہ تک جا پہنچا آج کل تو امریکہ علم اور دولت کی کان بنا ہوا ہے مگر اس وقت وہاں جتنے بھی جنگلی لوگ رہتے تھے بالکل وحشی اور طرح طرح کے وہموں میں پھنسے ہوئے تھے کولمبس نے ان پر حکومت جمانی چاہی تو انہوں نے مقابلہ کیا کولمبس کے ساتھی تعداد میں کم تھے اور لڑائی میں پورے نہ اتر سکتے تھے آخر سوچتے سوچتے کولمبس کو یاد آ گیا کہ کل سورج گہن ہوگا یعنی کہ جب سورج کے درمیان اور زمین کے درمیان ایک چاند آ جائے تو اسے سورج گہن کہتے ہیں اس خیال کے آتے ہی اس نے وحشیوں کے سردار کو بلا کر کہا دیکھو اگر تم ہماری بات نہیں مانو گے تو میں سورج کو حکم دوں گا اور وہ تمہیں جلا کر سیاہ کر دے گا اس وقت تو وحشی چپ کے سنتے رہے مگر دوسرے دن جب سورج کو گہن لگنا شروع ہوا تو بہت گھبرائے اور کولمبس کو جادوگر سمجھنے لگے وہ سارے بھاگے بھاگے کولمبس کے پاس گئے اور کہنے لگے ہم تمہاری ساری باتیں مانیں گے اس سورج کو ٹھیک کر دو اور اس کے بعد کولمبس نے وہاں پہ اپنی حکومت قائم کر لی علم میں کتنی طاقت ہے جو کام بہت بڑی فوج نے نہیں کیا وہ علم کے ایک نقطے نے ذرا سی دیر میں کر دیا اسی لیے تو کہتے ہیں پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب آج کے لیے اتنا ہی کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ اللہ اللہ حافظ